حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمشدہ اون پکڑنے والا اگر چھپا لے تو اس پر جرمانہ ہے اور مزید اس کے ساتھ اس کا مثل بھی سننے ابو داود حدیث نمبر 1718